ابتغاء شاہرو نے کچھ چیزوں کی ہدایات فرمائی والی اللہ کی رضا والی نصیب فرماتے ہیں تو یہ دو رکوع ہیں میں تو آج ایک پڑھا انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اگلے آنے والے ہفتوں میں تو اس میں یہی ہدایات ہیں اور ہر چیز اپنی ترتیب کے ساتھ شروع ہوتی ہے اللہ جل شاہ نے میں کچھ ترجمہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں یہ کہا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ جل شاہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے اے انسانوں کہ اللہ تعبدو اللہ ایہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور عبادت اپنے وسیع مفہوم کے اندر کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو اس کے علاوہ کوئی بندہ اس کے قابل اس قابل نہیں ہے کوئی ذات کوئی چیز کے انسان اس کی عبادت کرے جب آپ اللہ جل شاہوں کی شان ربوبیت سامنے سر رکھتے ہوئے یا اس سے اپنی امیدیں اور اپنی توقعات وابستہ کرتے ہوئے انسان کا دل دہل جاتا ہے اس منظر کو دیکھ کر دہل جاتا ہے ہم ہندوستان کے سفر پہ تھے تو وہاں چلتے ہوئے قدم قدم پر مندر آتے ہیں اور مندر جو ہوتا ہے وہ کوئی لمبی چوڑی عمارت نہیں ہوتی ہماری مساجد کی طرح وہ چھوٹی چھوٹی اس کی ایک وقت کے اندر ایک بندے کے کھڑے ہونے جتنی جگہ پر بھی مندر بنا دیا جاتا ہے وہ ایک ایک ایسی چھوٹا سا کہ جیسے آپ کے ہاں کوئی بڑا ٹیلی فون بوتھ ہونا اس کو مزید بڑا کر دیں تو اتنے اتنے اتنے مندر بھی ہوتے ہیں مطلب ایک بندہ کھڑا ہو کر اپنی پیشانی بتوں کے سامنے ٹیک دیتا اور وہاں اس کے چڑھاوے چڑھانے کی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ چیز اور دوسری طرف سے وہ مندر کے پنڈت آتے ہیں اور وہ اس کو لے لیتے ہیں جو چیزیں لوگ وہاں رکھتے ہیں تو ہمیں تو چونکہ عادت نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی ہم تو اللہ کا شکر ہے اسلامی اکثریتی ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں تو صرف اس بات کی عادت ہے کہ جب نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں تو ہماری اذانوں سے اللہ کی توحید بلند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کے ہم تو یہی مناظر دیکھے ہیں بچپن سے تو ادھر تو سڑک پہ جاتے ہوئے ہم دلی سے نکلے اور دیوبند کی طرف جا رہے تھے تو رستے کے اندر ہر کلو میٹر کے بعد دو کلو میٹر کے بعد سڑک کے کنارے یہ عمارتیں تھیں تو جب میں اس کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں یہ آتا تھا کہ وہ جو منظر سامنے یہ وہ جگہ ہے یہ اس جگہ آ کر انسان بتوں کے آگے پیشانی ٹیکتا اور اس سے اپنی مرادیں مانگتا ہے تو انسان اس کا تصور نہیں کرتا ہے اس کے دل پر جیسے کوئی گھونسا لگتا ہے زور سے کہ اللہ کی خالقیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مالکیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کہ زمین کے اوپر انسان چلتے پھرتے لوگ اللہ کے غیر کو الہ سمجھ کر اس کے سامنے سے جاریز ہو جائیں اور اسے اپنی امیدیں پانگیں تو یہ منظر انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کچھ اس کے کہ وہ خود اس کا ارتکاب کرے اس کے لیے اس کو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ اللہ جان کے کا احسان اس کو دیکھ کر دو کیفتین کیفیات انسان کی پیدا ہوتی ہیں ایک کیفیت تو افسوس کی ہے جو ان بیچارے انسانوں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے دل میں جو اس غلطی کے اندر مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی بجائے معلومتوں کے سامنے سے کرے ہے بظاہر انسان کو بھی افسوس ہوتا ہے دوسرا تشکر کی کیفیت اپنے بارے میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں کیا ہماری بغیر کسی کابش کے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس میں سے تیسرا شکر اپنے ملک کے بارے میں پیدا ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایسے ملک میں رکھا ہے جہاں پر ہمارے سامنے جو مناظر ہیں وہ تیری ربوبیت اور تیری وحدانیت اور تیری الوحیت کی کیونکہ ہماری اذانیں جب ہماری میناروں سے بلند ہوتی ہیں تو نعرہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا آج میں ویسے ہی ایک کلپ دیکھ رہا تھا کسی نے مجھے بھیجا تو انڈین پرائم منسٹر تقریر کر رہے ہیں تو اس دوران اذان شروع ہو جاتی ہے اور بڑی خوبصورت اذان ہوتی ہے بڑی اچھی آواز کے اندر تو خاموش ہو جاتے ہیں اذان لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ تو نہیں سمجھ رہے اتنا بڑا خاموش لیکن یہ آواز کتنی اونچی آواز ہے پورا جلسہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ قریب کوئی بڑی مسجد ہے اس کے اونچے مینار سے آواز بلند ہوتی ہے نما اذان کی تو وہ اذان کے الفاظ میں کبھی آپ کو کال کرنا جو اس وقت اللہ کا مرادی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے اشد اللہ الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اللہ تعالیٰ کی الوحیت کی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی اللہ کی بحدانیت. میں اس کی گواہی دیتا ہوں وشد اللہ محمد محمد رسول اللہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں یہ یہ آواز جب اٹھتی ہے اتنی توحید کی صدا ہے یہ جو بلند ہوتی ہے انسانیت اس کو سنتی ہے تو جن کانوں کے جہاں جن جس ماحول کے اندر جس جگہ یہ انسان اس قادی ہو جائے تو اس کا اس کے لیے کسی اور فضا کے اندر جا کر وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کو لگتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی ہماری والدہ صاحبہ میری چھوٹی بہن کو ملنے کے لیے انگلینڈ گئی چند دنوں کے لیے تو وقت سے پہلے واپس آ گئی میں نے کہا انہوں نے کیا میں جلدی آ رہی ہوں تو میرا دل نے کہا تھا آپ تو کچھ ہفتوں کے پروگرام سے گئی تھی تو کہنے لگی کہ اذان کی آواز ہی نہیں آتی ہے اور یہاں تو میں آتی ہے پانچ دفعہ اذان کی آواز کانوں کے اندر پڑتی ہے تو اذان کے بغیر تو بہت مشکل ہوتا ہے بالکل ان سے رہا نہیں کیا وہاں اذان کی آواز نہیں اتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اس ماحول کی قدر نہیں ہے کہ جہاں پر اذان کا وقت ہو اور ہر طرف سے اللہ کا منادی آوازیں آئیں ہر طرف سے اور وہ آواز کے الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ کی توحید کا اتنا اونچا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس کا اعلان ہو رہا ہے ہر طرف پوری آسمانوں اور فضاؤں کے اندر یہ آواز گونج رہی ہے جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جزاد بہن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے یہ علی کی بہن تھی اور ان کے گھر جا کر آپ نے آٹھ رکعت نماز پڑھی ایک سلام کے ساتھ تو اس کو فقہ کی اسلام اسلام الفتح کہتے ہیں کہ جب فتح ہو جائے تو اس کے بعد یہ فاتحین اسلام آپ کے بعد بھی یہ نماز پڑھتے رہے ہمیشہ ہر دور میں اسلام کے فاتحین نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ فتح مکہ پر آپ نے آٹھ رکعت پڑی تھی ایک سلام کے ساتھ یعنی کنٹینیوس آٹھ رکعتیں آخر میں ایک سلام کیا تھا تو اس کو آپ نے وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ گئے خرا کعبہ اور صحابہ سے کہا کہ تصویریں مٹاؤ جو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنائی ہیں جب یہ تصویریں بھی صاف ہو گئی تو آپ نے ایک طواف فرمایا اوٹنی کے اوپر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا اور طواف کے بعد پھر آپ اندر تشریف لے کر کے خانہ کعبہ میں اندر جا کر آپ نے دو رکعت نفل ادا فرمائی پھر باہر آئے خود پیر شاہ فرمایا اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نے بلال کو کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دو یہ پہلی اذان تھی اس طرح اس طریقے کے ساتھ جو مکہ کی فضاؤں کے اندر گونجی تھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا بلال کی آواز گونجی اذان کی تو جو مسلمانوں کا ایمان تو جو بڑھا سو بڑھا جتنے وہاں مشرقین بیٹھے تھے جن کو امن دے دیا گیا تھا خانہ حضور نے تو نے امن دیا سب کو کہ تم سے باس پوس نہیں ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ وہاں بیٹھے تھے کہتے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میرا باپ کتنا خوش قسمت تھا کہ وہ اس آواز کے اس عمارت سے اس آواز کے اٹھنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلا گیا ایک مشرق کرنے لگی یہ یہ ذلت ہمیں میرے باپ نے نہیں دیکھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے میں ان کے ساتھ اتنا مقابلہ کرتے رہے اتنا روکتے رہے لیکن آج خانہ کعبہ کی چھتوں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے تو اذان بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا اعلان ہے تو عبادت پہلی بات یہ اللہ جل شاہ نے فرمائی کہ تمہارے لیے قضاء اللہ کے حکم کو اس حتمی حکم کو کہتے ہیں جو اللہ جل شاہ نے حتمی طور پر انسانوں کے لیے طے فرما دیا تو اللہ نے حتمی طور پر طے کیا کہ اللہ تعبد اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور عبادت میں یاد رکھے ہر چیز داخل کسی سے مانگنا مانگنے سے مراد جس طرح اولاد مانگنا ایک تو وہ مانگنا ہے جب میں آپ سے کہوں مجھے پانی دے دوں یہ مانگنا تو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماتا حد الاسباب ہے کہ اسباب کے تحت میں نے آپ سے وہ چیز کہی ایک ہے معفوق اسباب مانگنا اولاد مانگنا کوئی حالات کی درستگی مانگنا یہ سوائے اللہ جل شاہ کے اور کسی سے نہیں کی جا سکتی اور باقی تو اس پہ ایک تو یہ اللہ نے طے فرمایا اور دوسرا کہا اس کے فوراً بعد جو حکم جوڑا وہ یہ کہ وہ بال والدین احسان اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لفظ یہاں پر احسان استعمال ہوا کہ اللہ کی عبادت صرف ہوگی اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہوگا اس کا اندازہ لگائیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ جل شاہ نے اپنی وحدانیت کے بیان کے بعد فوراً اس کو جوڑا ہے باقی چیزیں ساری اس کے بعد ہیں پھر وہ کیسے اس کی تفصیل بھی ہے اما کہ اگر والدین جب والدین میں سے کوئی ایک او کوئی ایک ماں باپ میں سے یا دونوں اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ تقل فلاں اف تو پھر ان کو اف بھی مت کہو قرآن کے الفاظ آپ دیکھیں اف کا کیا مطلب ہے اف عربی زبان کے اندر کوئی بامانہ لفظ نہیں کہ بندہ کہہ کے کہ اف کا مطلب ہے ناگوار آواز کوئی ایسی آواز پہ ان کو جواب مت دو جس آواز کے اندر ناگواری کا شائبہ پایا جاتا ہو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ تمہیں جس طرح ہمارے اونک کرتے ہیں ایک خاص قسم کی انداز میں یا کوئی اور ایسے طریقے کے ساتھ انسان گندے اچھلاتا ہے کوئی آواز کرتا ہے جس سے یہ پتا چلے کہ تم اپنی ناگواری کا اظہار کر رہے ہو اس کی اجازت نہیں ہے والدین کے سامنے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما پھر آگے تفصیل پہ آگے اور ان کو جھڑکو مت جھڑکو مت ان کو جب والدین بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بسا اوقات ان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بات انہوں نے دہرا دی کسی بات پہ اظہار کر لیا تو اس کے لیے انسان کے اوپر ایک وہ تو ہوتی ہے منی بعض اوقات مشکل تو پیش آتی ہے تو میں جب کبھی گاڑی چلا رہا ہوں تو میری والدہ صاحب میرے ساتھ بیٹھی ہوں تو میری بہت ہی نارمل سپیڈ ہوتی ہے نارمل سے بھی کم ہوتی ہے مگر مجھے کہتی ہے گاڑی ہے اس طرح کی حالانکہ وہ سپیڈ ایسی ہوتی ہے کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ پیچھے والے لوگ تنگ ہو رہے ہوں گے میری میری گاڑی کے وہ مجھے پھر بھی مسلسل تنگی کرتی تھیں ساڑھے تین سے ڈھائی لاکھ کلو تو میں کبھی کبھی اس سے ظاہر بات ہے وہ انسان ہوتا ہے مجھے اتنا یہ ہو رہا تھا وہ لوگ معقوف بہت سامنے آتا ہے کہ میں کوئی ایسی ناگوار آواز بھی نہیں نکال سکتا جس سے میں کہوں کہ میں اسپیڈ تو بہت کم ہے اس سے اور کیا کم کروں گا تو یہ ہوگا کہ ایک تقاضا ہوتا ہے آتی رہتی ہیں چیزیں اس کے سامنے تو ولا تنہرہما جھڑکو مت وقل لہما قولا کریما اللہ نے کہا کہ جب ان سے بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو احترام کے ساتھ ان القاب کے ساتھ آداب کے ساتھ ایک پورے احترام اور پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بات کرو اسی لیے کو نام لے کر مخاطب کرنے سے منع کیا ہے اور ان کو اچھے طریقے اور یہ آداب بچوں کو سکھانے چاہیے ہمارے یہاں آج کل اس کے لیے آداب نہیں رہے کہ بچپن کے اندر ہم اس کو نہیں سکھاتے ہمارے نانا بڑے وہ آدمی تھے بڑے ایک خاص تعلیم کے تھے بڑے جاگیردار تھے سردار تھے کے لیکن ان کو اس ادب آداب کا اور ان چیزوں کا بڑا تو باقاعدہ اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو خط لکھتے ہوئے سرنامے کے اوپر جو آداب لکھے جائیں گے وہ سکھایا کرتے تھے اور میں کبھی اپنی یا اپنی خالاؤں کے خطوط پڑھے دیکھتا ہوں جو اپنے والد کے انہوں نے لکھے تو وہ اتنے اداب و آداب کے ساتھ ایک بالکل جیسے کسی دربار شاہی کے اندر کوئی خط جا رہا ہوتا ہے اس پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنی پوری چیزوں کی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہاں باپ باپ کا نام نام پکارا جاتا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر پر کے لینے میں نہیں سمجھا یہ تہذیب آہستہ آہستہ ہمارے بھی آ رہی ہے تو والدین کے لیے کہا گیا قرآن کہ ہے ان کو عزت کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ جب بات کرو پھر کیا کرو وقف لہما ذل ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ وقف لہما جناح الذل جناح کندھوں کو کہتے ہیں پروں کہتے ہیں ویسے کندھوں کہتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ ذل ذلت کے معنی جس جس طرح سے ذلت بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ ذل کے ساتھ ان اپنے کندھے جھکاؤ ان کے سامنے یعنی تمہاری جو باڈی لینگویج ہے دیکھیں اب کل لہما قول کریمہ بات کی تو بات گزر گئی پیچھے اب باڈی لینگویج کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی توازو ہو اس میں بھی انکساری ہو اس کے اندر بھی تنی بھی شکل کے اندر اکھڑ انداز کے اندر نہیں بلکہ جناح دل ہاں، انکساری سے اپنے ان کے سامنے جھکاؤ من الرحمہ اور انکساری سے اور کہو وقل اور یہ دعا کرو ان کے لیے کہ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے رب یا اللہ تو ان دونوں کے کا سیلا دونوں دونوں کے کے ان ساتھ وہ رحم والا معاملہ فرما کما رب بیانی صغیرہ جیسے انہوں نے بچپن کے اندر مجھے رحم دلی کے جذبات کے ساتھ پالا ہے اگر والدین کے دلوں میں خصوصاً ماؤں کے دلوں کے اندر رحم دلی کے جذبات نہ ہوں تو اولاد نہیں پڑ سکتے یہ قدرت کا نظام ہو اسی رحمدلی کے جذبات کے تحت اولاد بنتی ہے مائیں جس قسم کی قربانیاں دیتی ہیں باپ قربانی دیتا ہے تب جا کر تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اب ان کا اب یہ ذوق کی حد کو پہنچ چکے دونوں تمہارے پاس اور جیسی تم ان کی تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو تم ان کی خدمت نہیں کر سکتے تو اب یہ اللہ سے یہ دعا کرو اللہ سے یہ بات کرو کہ اللہ تو ان کے اوپر فضل فرما اور اس ان کے اس مہربانی کا واسطہ تو جو تمہارے بچپن کے اندر انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تو اس کی اس پر جو کی تشریف لائی ہے میں یہ کہوں کہ یہ جو گھروں کے اندر ساس سسر ہوتے ہیں یہ خواتین کے شوہروں کے ماں باپ ہوتے ہیں اور اگر یہ شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت گزار نہیں ہوں گے تو یہ اپنی اولاد کی یہ یہ جوڑا میاں بیوی دونوں کا یہ اپنی اولاد سے وہ ٹھنڈک نہیں پائیں گے جو ایک خدمت گزار انسان کا ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ جب شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہے تو بیویاں بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے حقوق طرف ہو رہے ہیں حالانکہ اس خاندان کے لیے اس گھرانے کے لیے جو میاں بیوی کا جو یونٹ ہے اس خاندان کے لیے اپنے بچوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے اور اپنے بچوں کی کامیابیاں دیکھنے اور ان کو دنیا میں کامیاب انسان اور خدمت گزار انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہروں کو خود مجبور کریں کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں اور یہ خواتین اپنے ماں باپ کے لیے لیکن رخصت ہو جانے کے بعد چونکہ خاتون کا اثر کرتے اس کے شوہر گھر بن جاتا ہے تو اصل ذمہ داری اس پر یہ آتی ہے کہ یہ اپنے شوہر کو اس بات پر آبادہ کریں کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اس اس پہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اس کو ان سے خوش ہو بجائے اس کے کہ شوہر کی اگر والدین کی خدمت کرے تو اس کے اوپر گھر کے اندر ایک ٹینشن کی فضا بن جائے جیسے ہمیں اس کے ہمارے پاس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا چاہیں تو ہماری بیویوں کو بہت بری لگتی ہے یہ بات اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہماری حق تلفی ہو رہی ہے حالانکہ اس سے اس گھر کے اوپر جب خود سوچیں کہ جس گھر کے اندر والدین کا احترام نہ ہو یا ان کے ادا ہوتے ہو اور یہ جو قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کی روشنی میں اس پر عمل نہ ہوتا ہو اس گھر کا رستہ خیر و برکت کیسے دیکھ سکتی ہے کیسے اس گھر میں خیر و برکت آ سکتی ہے اور اس گھر کے اندر رہنے والے چھوٹے بچوں سے کل کلا کیسے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے یہ لوگ آگے چل کر اپنے والدین کی خدمت کریں تو اللہ نے فرمایا ربکم نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے ان تکون صالحین اگر تم نیک بن جاؤ گے تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو اللہ جل شانہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اوابین کا مطلب ہے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تو جو لوگ بہت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ بھی کثرت کے ساتھ ان کی خطائیں اور ان کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں اگلی آیت میں فرمایا کہ وَآَدِدَ الْقُرْبَ حَقَّ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو ذلقربہ سے مراد رشتہ دار رشتہ داروں کو ان کا حق دو والمسکین اور مسکین کو وابن السبیل اور مسافر کو ولا تبذر تبذیرا اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں مت اڑاؤ اس ایک آیت میں کتنی چیزوں کو جمع کر دیا وہ آتی درقربہ حق ہو قریب کے رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں اور انسانوں کو دو تین قسم کے حقوق ہیں بعض صورتوں کے والی حقوق آتے انسان کے کہ ان کی خبر گیری کرنا بعض صورتوں کے اندر ان سے تعلق کے حقوق آتے ہیں کہ ایک رشتہ سے رہنے کے برقرار رہے ناگواریوں کے باوجود بعض اوقات رشتہ داروں سے ناگواریاں ہوتی ہیں اور انسان تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں دل بھی پیدے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے اس کے باوجود ایک تعلق کی اتنی رمق ضرور چھوڑی جائے کہ آپس کے اندر قطع تعلق بھی اس کے درجے کے اندر نہ آئے کسی نہ کسی درجے کا تعلق ضرور اس کے اندر قائم رہے کہا یہ اس کو قائم رکھو مسکین اور مسافر کے بھی حق ادا کرو اپنے معاشرے کے اندر جو جو جو مسکین کا مطلب اس کے پاس کچھ نہیں آپ کے معاشرے میں رہتا ہے مسافر جو آپ کے یہاں سے گزر رہا آیا اور بولا دیکھیں ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبزیر اسراف کہتے ہیں کام ٹھیک ہے لیکن پیسہ اس کے اندر زیادہ لگایا گیا کام ٹھیک تھا خود کام غلط نہیں ہے لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ پیسہ لگایا اس کو اسراف کہتے ہیں اور تبذیر کہتے ہیں کہ کام ہی غلط تھا جس کے اندر پیسہ لگایا مثلا شادی سے ہی کام ہے لیکن اگر شادی کے اندر پیسہ زیادہ لگایا جائے گا تو اسراف کے لائیں گے کیونکہ شادی کرنا تو ٹھیک ہے کام تو ٹھیک ہے لیکن اب اگر کسی نے کسی مجرے کے اوپر پیسے لگائے تو کام ہی غلط ہے اس پر کوئی تھوڑے لگائے یا زیادہ لگائے تو کام غلط ہے چاہے اس کے اوپر دس روپئے کہیں گے یا اس میں ہزار روپئے پھینکے دونوں تفصیل ہیں اور شادی کے اندر اگر کسی نے ایک اسراف کیے بغیر شادی کی ہے اس پہ تھوڑا پیسہ لگائے جتنا لگنا چاہیے تو وہ اسراف نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ٹھیک کام ہوگا بلکہ ثواب ہوگا اس پیسے کا کیونکہ نکاح جو ہے وہ تو ایک عبادت ہے تو یہاں کہا گیا بلا تو بند پھر تبزیرہ اپنے مال کو بےحودہ کاموں کے اندر مت اڑاؤ ان نل المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقین جانو کہ جو لوگ بےحودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں وہ شیطان کے بھائی قرار دیے وکان شیطان لرب بھی کفورا اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے تو یہ لوگ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہوئے جنہوں نے اپنے والوں کو بےہودہ کاموں کے اندر اڑایا اچھا پھر چونکہ کہا گیا تھا کہ ذل قربہ کا حق ادا کرو اپنے رشتہ داروں کا ان میں کوئی غریب ہو تو اس کا خیال رکھو اس کی اس کی مدد کرو بس اوقات انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے اس کی صورت بتائی کہ بھائی تو رحمت میں رب بے کام فقل قولا میسورا اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے ان دنوں یا اس کسی وجہ سے اور تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں ہو تمہیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب میری مجھے وسعت دے دے گا جب اللہ تعالیٰ مجھے فراخی دے دے گا تب میں اپنے ان رشتہ داروں کو کی مدد کر سکوں گا اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے تو اس دوران کیا کرو قَوْلًا مَيْسُورًا پھر اس دوران اس سے بات جو کرو تو نرمی کے ساتھ کرو یعنی اگر تم معذرت کرو کسی کی مدد کرنے سے کسی سے تم میں تم یہ کہو کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس تو یہ بات بھی جو کرو تو قول میسور یہ نرمی کے ساتھ کرو تہذیب کے ساتھ کرو اچھے طریقے کے ساتھ معذرت کرو کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے اور پھر جب میرے پاس آئیں گے تو میں دوں گا آگے فرمایا کہ بلا تجا نہیں تھا مغرول اور اتنے کنجوس مت بنو کہ جیسے تم نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھا ہو آپ نے دیکھا جس آدمی کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے تو ایک پٹی کے اندر بعد میں گردن کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو مغلول مغلولہ ہے رامن الدین کہتے ہیں گردن سے بندھا ہوا اور جب گردن سے بندھا ہے تو یہ آدمی اس ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کنجوس اس پر جیسے تمہارا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے اور یہ ہاتھ اب جو ہے بالکل ہی کچھ دینے سے آپ بالکل آجز ہو گیا ہے ولا تب سدھا کل بست اور نہ اس ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ کہ بس جو ہے لٹائے جاؤ بغیر تم بغیر اس طرح نہیں کرو اگر تم بالکل کھلا چھوڑ دو گے فتح محصورہ اتنا کھلا مت چھوڑو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت ہو کر ملوم کہتے ہیں جس پہ لوگ ملامت کریں گے تم نے کیا لٹا دیا سارا اور محصورہ کہتے ہیں ہو قلاش ہو کر مت بیٹھ جاؤ کہ اپنی ذاتی ضروریات سے پھر لوگوں سے مانگتے پھر یہ بھی نہیں کہا کہ سب کچھ اڑا دو توازن اور اعتدال کی اس کی دعوت دی گئی ہے اور پھر کہا کہ ان کا شاہ دل اور یہ جو خرچ کرنے کی تمہیں دعوت دی گئی ہے کہا کہ خرچ کرو تو یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کے رزق کو پھیلاتا بھی ہے سمیٹتا بھی ہے یعنی اگر تمہیں تم اگر خرچ کرو گے تو یہ ضروری ہے تمہارے پاس مال ختم ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جس کے لیے لمن شاہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے مطلب یہ کہ اس رزق کی وسعت کا اور رزق کی تنگی کا تمہارے خرچ اور تمہارے بخل سے تعلق نہیں ہے کہ تم بخل کرو گے تو تمہارا مال بچ جائے گا اور تم خرچ کرو گے تمہارا مال ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے وہ جس کے لیے چاہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق کو سمیٹ دیتا ہے اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ آپ نے خرچ کرنے والے لوگوں کو کی دیکھی کہ ان پر وسعت ہوتی ہے اور روک کر رکھنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے مال کے اندر اس روکنے کے نتیجے کے اندر بے برکتی اور کمی آتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے بعض دوستوں کو بعض لوگوں کو یعنی ان کے خرچ کو دیکھتے ہوئے انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو بالکل تلاش ہو جانا چاہیے لیکن وہ جتنا خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہے تو یہ اس کو عربی کہتے ہیں یہ رزق کے پھیلانے کو بست کہتے ہیں یہ یبسط پھیلا دینا بست ہے رزق کا یہ اللہ جل شاہ کے اختیار میں جس کو چاہے انہو کانا بعبادی خبیر و بصیر یقین رکھو کہ وہ یعنی اللہ جل شاہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے بصیرہ اور انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے یہاں تک یہ پہلا رکھو پورا ہوا